السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الا الله واشد اللہ شريك اللہ واشهد واشد محمدا محمد رسول بعد خطیب محترم نے اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں اور عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس موضوع پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبۃ الحاجہ کے بعد انہوں نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد و میت اللہ کہ اللہ مخرجہ وہ ارزو کو ہومن صلاح تصب کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے روزی عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی وہ چیز نہیں آتی ہے اللہ کے بندو دین اسلام نے شریعت متحرہ نے عورت کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور مومنوں کو اس کی بار بار وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد و عاشر الحمن المعروف عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس تو اس تو بن نسا خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خی رکم خی رکم للی وانا خی رکم لہلی تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوں اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے ولی اور سرپرست کو اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اور اس کے خرچ کا ذمہ دار قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے منکان لہو صلاح و بنا تین اخوات جس کے پاس تین بہنیں ہوں یا تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں فصبر وہ و الح و دورا پھر وہ صبر کرتا ہے ان کی خوشحالی اور غمی میں اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر ادخل اللہ الجنہ بے فضل رحمت یا ہن تو اللہ تعالیٰ اسے آدمی کو جنت میں داخل کرتا ہے جو اللہ کی رحمت ان عورتوں کو بچیوں کو حاصل ہوتی ہے اس کے فضل سے اور اس کے کرم سے اللہ ہر ایسے لوگوں کو جنت کے داخل کرتا ہے پھر مانوی سے پوچھا گیا اگر کسی کے پاس صرف دو بیٹیاں ہوں تو آپ نے کہا دو بیٹیوں کا بھی اجر ہی ہے پھر کہا کہ اگر کسی کے پاس ایک صرف ہو تو آپ نے کہا کہ اگر ایک ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے اور اگر وہ بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے بالغ ہو گئی ہے تو اس کے سرپرست کو اور اس کے باپ یا اس کے ولی کو شادی کرنے کا حکم دیا مناسب رشتہ آنے کے بعد اللہ کے فرمایا عطا کو منتردو نہ خلق ہوا دینہ فتح وجوہ جب تمہارے پاس دیندار رشتہ آ جائے اخلاق مند رشتہ آ جائے شادی کر دو اللہ تفال و تکن فتنا تم فی الاردیو فساد نہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فتنہ ہوگا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا اور جب وہ کسی کی عورت بن گئی تو دین اسلام نے اسے دنیا کی سب سے بہترین پونجی قرار دیا اللہ کے سنفا کی دنیا پورا کا پورا مال و متا ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر اس کو اس بات سے مرد ولی کو منع کیا گیا کہ وہ اپنے اس لڑکی کو یا اس طریقے سے اس عورت کو شادی نہ کرائے اللہ ماتہ کی فلاطہ عدل ون نہ یعنی کہنا دعا جن ان عورتوں کو شادی کرنے سے مت روکو یعنی حکم دیا گیا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے اور شوہر کے اختیار میں لڑکی کو باقاعدہ آزادی دی گئی ہے کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر زبردستی کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی اللہ کے سرخی صلاح تم کا حل ایم و حتیٰ تست امر جب تک ایسی عورت جو جس کی شادی پہلے ہو چکی تھی اب دوبارہ اس کی شادی کی جا رہی ہے تو جب تک کہ اس کا اس کی اجازت نہ لے لی جائے اور اس کی مرضی نہ پوچھ لی جائے اس وقت تک اس کی نکاح اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ولا تم کا ہلبکر حتہ تستا اور اگر باقرہ عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی پہلی بار ہو رہی ہے تو جب تک کہ اسے اجازت ایجاد نہ لے لی جائے اس کی شادی نہ کی جائے لوگوں نے کہا کہ اس کی اجازت کیسے ملے گی کہا جب وہ لڑکی خاموش رہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی اجازت ہے اور اس طریقے سے عورت اور بیوی کی شکل میں مانوی نے فرمایا اکم المن ایمان حسن اخلاق وہ خیال کم خیال کم رسائی مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اور سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ماں کی شکل میں ہمارے بھی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اس طریقے سے ماں کا درجہ بعد کے مقابلے میں تین گنا شریعت کے اندر زیادہ رکھا گیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں تمہاری بھی نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے کہا نا ہاں پارا الزم نج رہا فتم بل اس کے پاؤں کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے نیچے اللہ براہمین نے جنت رکھی ہے اور اللہ براہین نے عورتوں کے لیے بھی حقوق رکھے ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہوتے ہیں اور شریعت نے ان کے لیے آزادی رکھی ہے ان کے حقوق رکھے ہیں اور ان کے لیے آداب اور ضوابط رکھے ہیں جو عورتوں کی طبیعت ان کی فطرت کے موافق ہے انہیں اور ان کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے کہ عورت کو میراث عطا کیا زمان جاہلیت کے اندر عورت کو میراث میں حق نہیں ہوتا تھا لیکن اسلام نے باقاعدہ اس کو وارث بنایا جیسا کہ اللہ رب العامی نے قرآن کے اندر بیان کیا لہذا عورت کو اس کا حق نہ دینا کہ اس پر ظلم ہے یا اس کے حق کو کہ اس کے حق نہ دینے کے لیے ہیلا کرنا یہ بھی شریعت کے اندر بنا کر دیا گیا ہے اور امانت کے ضائع کر دینے میں عورتوں پر ظلم یہ بھی شامل ہے اللہ کے سر کردی استوبِ نسائ خیرہ فعن نہ ہن نہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ تمہاری شریک حیات ہیں تمہاری مددگار ہیں اے مومنوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت کی ہے اور ہمیں ان پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے اللہ کے فرماتے ہیں اللہ عمین نے وہ ہر رضو حق ضعیفین الیتیم والمرا اے اللہ تعالیٰ میں دو کمزور لوگوں میں دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں میں بہت زیادہ تنگی میں ہوں یا حرج میں ہوں یتیم اور عورت یعنی یتیم اور عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے لوگ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں لہذا مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں اس کا بھی لوگ خیال نہ رکھیں لہذا ان دو کمزور لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہیے اور ان کے حق کو ادا کرنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے جو آخری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی ان میں تو ایک نماز کی وصیت تھی اور ایک لوڈیوں کے ساتھ یا کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت تھی اے مومنو اللہ پر ایمان لانے والے بندو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورتوں کو حق دیا ہو جس طریقے اسلام نے حق دیا ہے اسلام نے ان کی منزلت کا خیال رکھا انہیں عزت دی انہیں کرامت آ فرمائی اور اس طریقے سے ان کو حقوق رکھے اور ان کے لیے آداب متعین کیے اور یہ ان پر تنگی نہیں ہے بلکہ ان کے دین اور ان کے ایمان اور ان کی عزت و حفاظت کی خاطر شریعت نے اس طرح کے کا اس طرح کا حکم دیا ہے اور جو امور عورتوں کے اوپر ہے انہیں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسے اللہ کی اور اس کے نبی کے اطاعت کرنی چاہیے نمبر دو پردے کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ پردہ کرنے میں عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور اس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اس میں بھی عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ کے سر گدی سے کوئی آدمی کوئی آ... کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اور اس طریقے سے بھی اللہ کے سر نے حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس عورت کا ولی اس کے پاس نہ ہو اس طریقے سے اختلاف سے مرد و زن کو ایک ساتھ بیٹھنے سے جن میں جو غیر محرم ہوں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے کیونکہ ہر بلیا اور ہر فساد کی جڑ ہے کہ دو نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر بغیر محرم کے ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر سر و فساد پھیلتا ہے اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے اللہ کے سن فرمایا خیر وصوبینسا خحا و شرح و لہا عورتوں کی سب سے بہتر صف اس کی آخری صف ہوتی ہے اور اس کی سب سے بری شب بری صف اس کی پہلی صف ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب عورتیں چلیں تو اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں کیونکہ پاؤں کو زمین پر مارنے سے کچھ زیور پہنی ہوتی ہے اسے آواز آتی ہے اور آدمیوں کی نظریں ان کی طرف اٹھیں گی اس لیے شریعت نے اسے بھی منع کیا ہے یہاں تک اللہ کے سن فرمایا ائی عمراتن استعطرت فمرت بے لیج دوری حافیہ زانیہ کوئی عورت اگر خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے اور اس لیے خوشبو لگا کر کے جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس کی خوشبو ملے تو عورت زانیہ ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ کی پرانے مجید کے اندر ہمیں عورتوں کو اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی عورت کسی سے بات کرے کسی اجنبی مرد سے تو کرخت لہجے میں بات کرے اس کے مٹک مٹک کر کے اور اس طریقے سے بڑے پیارے انداز میں بات کرنا یہ شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے کیوں منع کیا گیا ہے کیونکہ جو آدمی اس کے دل کے اندر اس کے شکوک کو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے سختی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنی نگاہوں کو پس رکھیں کیونکہ پس رکھنے میں ان کی تو آبرو کی حفاظت ہے یہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے بیان فرمایا اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو امانت کو ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے تقوا میں سے یہ بھی ہے کہ جن باتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان باتوں پر پابندی سے عمل کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے اور پھر پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی اللہ کے بندو جب تک عورت شریعت کی دی ہوئی حدود کے اندر رہے گی وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ رہے گی اور اپنے رب کے حق ادا کرتی رہے گی اسی لیے شریعت نے اس کے سرپرست کو اس کے ولی کو چاہے باپ ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو اسے حکم دیا ہے کہ وہ عورت کا خیال رکھے اس کی عزت و آبرو کے حفاظت کرے اس کا خرچ برداشت کرے اور اگر کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں جو حکومت ہوتی ہے وہ عورت کے تمام حقوق کی اور اس کے تمام خرچ کی ذمہ دار ہوتی ہے اسی پر انہوں نے اپنی باتوں کو ختم کیا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعے سے اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین دعائیں کی اور بارش کی بھی دعا کی اور اس کے بعد اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق رات فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان پر ظلم کرنے سے بچائے ان کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے اور دین اور شریعت پر قائم اور دائم رکامین و صلابینہ محمد والا علیہ وصاب اجمعین و جداکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ